بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسدان عال خان سسٹم پروگرامنگ کے تھرٹی سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی ہم نے فیو ڈمپس دیکھے تھے اس کے اندر پڑی ہوئی انفارمیشن کو کلیکٹ کیا تھا اور اس کی مدد سے ہم نے کچھ انفرنسز نکالے تھے اباؤٹ دا فائل سسٹم آج کے لیکچر کے اندر اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو ہم نے ویلیوز کیلکولیٹ کی ہیں آپریٹنگ سسٹم بھی ان ویلیوز کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور اپنے ایک انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر پلیس کرتا ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کا نام ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک یہ اس کا ایک انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر کو ہم کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے سے جیسے ڈاس ہے ڈاس بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں ان کو ریڈ کر کے جو دوسری ویلیوز ہیں like the start of user data like the start of FAT in sectors کے ان بلاکس کے جو ایڈریسز ہیں کیلکولیٹ کر کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں رکھ لیتا ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میموری کے اندر ہے مین میموری کے اندر ہے یہ ڈسک کے اوپر نہیں ہے on the other hand BIOS parameter block جو ہے وہ ڈسک کے اندر ہوتا ہے اور بوٹنگ ٹائم کے اوپر میں میں بھی بایوس پیرامیٹر بلاک سے انفارمیشن ریڈ کی جاتی ہے اور اس میں سے انفارمیشن جو ریڈ کی گئی ہے اس سے سرٹن انفرنسز نکال کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر پلیس کر دیے جاتے ہیں یہ مین میموری کے اندر سچویٹڈ ہے مین میموری میں اب اس کا کیا ایڈریس ہے ہم نے بات کی تھی کہ اس ایڈریس کو گیٹ کرنے کے لیے سروسز اویلیبل ہیں لیکن وہ سروسز ڈاکومینٹڈ سروسز نہیں ہیں ڈاکومینٹیڈ اگر نہیں ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ انڈاکومینٹڈ سروسز اپنے سافٹ ویئر میں یوز کر رہے ہیں اور بعد میں اگر وینڈر اس سروس کو چینج کر دیتا ہے تو جو وینڈر ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کی لائبلٹی نہیں ہے خیر واٹ ایور ہم اس سروس کو پھر بھی ڈسکس کریں گے اس سروس کی مدد سے آپ کو ایڈریس ملے گا آف ڈرائیو پیرامیٹر بلاک اور اس ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس انفارمیشن کی کیا ڈیٹیل ہے تو آئیے فرسٹلی ہم اس سروس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو انڈاکومینٹڈ سروس ہم یوز کریں گے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس گیٹ کرنے کے لیے اس کا انٹراپٹ نمبر 21 ون ہیگز ہے اور اس کی سروس 32 ہے 32 ایک انڈاکومینٹڈ سروس ہے اے ایچ کے اندر ویلو تھرٹی ٹو پلیس کی جائے گی اور ڈی ایل کے اندر ڈرائیو نمبر پلیس کیا جائے گا uh, اگر ڈی ایل کے اندر آپ زیرو ویلو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کرنٹ ڈرائیو کا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس کے اندر ویلو ون پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے ڈرائیو کا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس گیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے بی ڈرائیو کے لیے تھری پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سی ڈرائیو کے لیے اس کے بعد اس انٹرپٹ کو آپ کال کر سکتے ہیں یہ انٹرپٹ سروس روٹین آپ کو کیا ریٹرن کرے گی D S colon B X کے اندر یہ فار ایڈریس ریٹرن کرے گی of the specified drive parameter block جو آپ نے ڈرائیو اسپیسیفائی کی ہے اس کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا far address D S colon B X کے اندر ریٹرن ہوگا ایک سسٹم کے اندر یہ پاسبل ہے کہ نمبر آف ڈرائیوس ہوں اگر نمبر آف ڈرائیوز ہیں تو ہر ڈرائیو کے لیے ایک drive parameter block operating system کو مینٹین کرنا پڑے گا آپریٹنگ سسٹم ان ڈرائیو پیرامیٹر بلاکس کی ایک چین فارم کر کے رکھتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایز ایف جیسے ہی کوئی یہ لنک لسٹ ہے ایک لنک لسٹ کی طرح ایک چین مینٹین کر کے رکھتا ہے of drive parameter blocks internally یہ چین اس نے مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہے آپ چین کے اندر جو نیکسٹ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ہے اس کا ایڈریس بھی گیٹ کر سکتے ہیں خیر اب ہم ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اسٹرکچر کے اوپر غور کرتے ہیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک جو ہے یہ 32 بائٹ کا ایک اسٹرکچر ہے اس 32 بائٹ کے اسٹرکچر کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس انفارمیشن کی ڈیٹیل اب اس نیکسٹ سلائڈ کی مدد سے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر فرسٹ بائٹ پڑا ہوا ہے اس کا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے لحاظ سے سیٹ زیرو ہوگا اس بائٹ کے اندر ڈرائیو نمبر پڑا ہوگا اور یہ ڈرائیو نمبر جو ہے یہ لاجیکل ہے فزیکل نہیں ہے ان کیس اگر ڈرائیو اے ہے تو اس کے لیے زیرو ہوگا بی ہے اس کے لیے ون ہوگا سی کے لیے ٹو ہوگا and so on next byte کے اوپر یونٹ نمبر پڑا ہوا ہے within the device driver next uh, جو ٹو بائٹس ہیں وہ ایک ورڈ بنتا ہے اس کے اندر بائٹس پر سیکٹر اس نے پلیس کیے ہیں یہ انفارمیشن اس نے بایوس پیرامیٹر بلاک سے ہی کاپی کی ہے نیکسٹ بائٹ کے اوپر highest sector number within cluster پڑا ہوا ہے یہ انفارمیشن بھی اس نے بایوس پیرامیٹر بلاک کی مدد سے ہی ڈرائیو کی ہے اس بائٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں سے فار ایگزامپل جس طرح پریویس کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک کلسٹر ہے اس کلسٹر کے اندر جو نمبر آف بلاکس ہیں وہ ایٹ ہیں تو highest sector number within cluster eight نہیں ہوگا وہ سیون ہوگا جو پہلا سیکٹر ہوگا ود ان دا کلسٹر وہ زیرو ہوگا نیکسٹ ون ہوگا and so on up till seven up till seven zero سے لے کے سیون تک ٹوٹل ایٹ اس کے اندر بلاکس بنتے ہیں تو اس ہائیسٹ نمبر کے اندر اگر ون ایڈ کر لیں تو total number of blocks with the cluster بن جائیں گے نیکسٹ بائٹ کے اوپر شفٹ کاؤنٹ پڑا ہوا ہے shift count to convert clusters into sectors یا سیکٹرز انٹو کلسٹرز ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیفٹ شفٹ کر رہے ہیں یا رائٹ right شفٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل جس طرح ہم نے پریویس ایگزامپل کے اندر ڈسکس کیا کہ جو ٹوٹل نمبر آف بلاکس تھے ود ان کلسٹر وہ ایٹ تھے تو اگر ٹو کی کتنی پاور ہو یا ٹو کو کتنی دفعہ لیفٹ شفٹ کیا جائے تو ایٹ آتا ہے تھری ٹائمس لیفٹ شفٹ کیا جائے تو یہاں پہ یہ کاؤنٹ پڑا ہوا ہے کہ اگر ون کو کتنی دفعہ left uh, shift uh, uh, کیا جائے تو آپ کے پاس نمبر آف بلاکس آ جائیں گے ود ان دا کلسٹر یا کلسٹر نمبر کو کتنی دفعہ رائٹ شفٹ کیا جائے تو آپ کے پاس نمبر آف یا سیکٹر نمبر کو کتنی دفعہ رائٹ شفٹ کیا جائے تو آپ کے پاس نمبر آف کلسٹرز آ جائیں گے فار ایگزامپل جیسے ایٹ بلاکس تھے ود ان کلسٹر تو اگر ون کو تھرائس آپ لیفٹ شفٹ کریں تو آپ کے پاس ایٹ آ جائے گا یا پھر ایٹ کو آپ تھرائس رائٹ شفٹ کریں تو آپ کے پاس ون آ جائے گا اس طرح سے یہ جو شفٹ کاؤنٹ بنتا ہے وہ یہاں پہ لوڈ کیا جائے گا بائٹ نمبر سکس کے اوپر ایک ورڈ پڑا ہوا ہے یہ ورڈ آپ کو بتا رہا ہے number of reserved sector at the beginning of drive یہ انفارمیشن بھی اس نے بایوس پیرامیٹر بلاک سے لی ہے اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈرائیو کے لاجیکل ڈرائیو کے اسٹارٹ میں فیو بلاکس جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں تو ان کا کیا کاؤنٹ ہے وہ ویری کر سکتا ہے جو بھی اس کا کاؤنٹ ہے وہ اس ورڈ کے اندر پڑا ہوگا پھر نمبر آف فیٹس اس سے نیکسٹ بائٹ کے اندر نمبر آف فیٹس پڑی ہوں گے کہ فیٹ کی کتنی کاپیز ہیں جو کہ عام طور پہ ٹو ہوتی ہیں یہ ایک بائٹ ہے اس بائٹ سے آگے ایک اور ورڈ پڑا ہوا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے number of root directory entries کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر کتنی انٹریز پڑی ہوئی ہیں یہ انفارمیشن بھی اس نے بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ڈرائیو کیا نیکسٹ اس کے بعد ایک اور ورڈ پڑا ہوا ہے اس کا آف سیٹ نوٹ کر لیں اس کا آف سیٹ زیرو بی ہے اس ورڈ کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے number of first sector containing user data اس ورڈ کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس ورڈ کی مدد سے آپ کو پتا چلے گا کہ یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور اس ورڈ کے اندر جو یوزر ڈیٹا کا فرسٹ کلسٹر ہے اس کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر یا اس کا اسٹارٹنگ کا ایل ایس این ہوگا اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے یہ آپ کو ہائیسٹ کلسٹر نمبر دے رہا ہے ہم نے جس طرح پریویسلی بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر یہ انفارمیشن نہیں پڑی ہوتی لیکن اس کے اندر جو انفارمیشن ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم ہائیسٹ کلسٹر نمبر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے پریویس کیس کے اندر کیا بھی تھا تو اس ورڈ کے اندر یہ انفارمیشن آپریٹنگ سسٹم کیلکولیٹ کر کے پلیس کر دیتا پھر زیرو ایف آف سیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں زیرو ایف آف سیٹ کے اوپر ایک ورڈ پڑا ہوا ہے اس کے اندر نمبر آف سیکٹرز ہیں پر فیٹ یعنی کہ ایک فیٹ جو ہے وہ کتنے سیکٹرز آکوپائی کر کے یہ انفارمیشن اس نے بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے لی ہے اب اس کے بعد جو نیکسٹ آف سیٹ ہے الیون یہ بھی یہاں پہ بھی جو ورڈ پڑا ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ورڈ آپ کو بتا رہا ہے sector number of the first directory sector یعنی کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کو آپ نے نمبر آف بلاکس کے اندر سیو کیا ہوا ہے جو اس کا اسٹارٹنگ بلاک ہے جو فرسٹ بلاک ہے اس کی ایل ایس این اس ورڈ کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی ہوگی یہ والا ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے جب اگر ہمیں روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرنا ہے روٹ ڈائریکٹری کے اندر بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے جو کہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے جب روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرنا ہے تو اس ورڈ پہ پڑی ہوئی ویلیو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ اس کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے اور اسی کو یوز کیا جائے گا اس کے بعد ایک ڈبل ورڈ ہے اس ڈبل ورڈ کے اندر ایڈریس پڑا ہوتا ہے of the device driver header device driver header بھی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم مینٹین کر رہا ہے تو جو اس ڈسک کا ڈیوائس ڈرائیور ہے اس ڈسک کے ڈیوائس ڈرائیور کے لیے ایک ہیڈر ڈیٹا اسٹرکچر اس نے کریٹ کیا ہوا ہے اس اس اس اس ہیڈر ڈیٹا اسٹرکچر کا کیا کیا ایڈریس ایڈریس ایڈریس ہے ہے فار فار کو نے ڈبل ورڈ کے اندر اسٹور کیا ہوا ہے سیونٹین آف سیٹ کے اوپر ایک بائٹ پڑا ہوا ہے جو کہ میڈیا آئی ڈی بائٹ ہے یہ وہی سیم ہے جو کہ ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر ڈسکس کیا تھا بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے اس نے یہ ویلو ایکسٹریکٹ کر کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر اسٹور کی ہوئی ہے اسی طرح 18 آف سیٹ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک بائٹ پڑا ہوا ہے uh, اس بائٹ کی ویلیو 00 ہوگی اگر ڈسک کو ایکسس کیا گیا ہے اور اگر نہیں ایکسس کیا گیا تو اس کی ویلیو ایف ایف ہیگز ہوگی 19 آف سیٹ کے اوپر ایک ڈبل ورڈ پڑا ہوا ہے یہ ڈبل ورڈ پوائنٹ کر رہا ہے to the next drive parameter block آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ جو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ہے اس کی ایک لنک لسٹ آپریٹنگ سسٹم نے مینٹین کی ہوئی ہے آپریٹنگ ایک سسٹم کے اندر ہو سکتا ہے کہ نمبر آف ڈرائیوز ہوں ہر ڈرائیو کے لیے وہ ایک ڈرائیو پیرامیٹر بلاک مینٹین کر رہا ہے وہ لنک لسٹ کی کہہ لیں کہ ایک نوڈ بن جاتی ہے اور ان نوڈز کو اس نے آپس میں لنک اپ کیا ہوا ہے تو یہ والی فیلڈ جو ہے یہ ایک طرح سے پوائنٹر ہے جو کہ نیکسٹ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو پوائنٹ کر رہی ہے اور اگر اس کے بعد مزید کوئی ڈرائیو پیرامیٹر بلاک نہیں ہے تو ادھر ویلو مائنس ون پڑی ہوگی نیکسٹ uh, uh, دیکھتے ہیں جو ورڈ ہے آئی ڈی آف سائٹ کے اوپر لوڈ ہوا ہوا ہے یہ ورڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ جب ایک فری کلسٹر کے لیے سرچ کرنا ہے جو کہ آلوکیٹ کرنا ہے کسی فائل کو تو اس کو کس کلسٹر نمبر سے سرچ کرنا شروع کرنا ہے آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے اندر پڑھا ہوگا کہ فری میموری آلوکیشن کے لیے سرٹن یا میموری آلوکیشن کے لیے سرٹن پلیسمنٹ پالیسیز یوز ہوتی ہیں جو جو ڈاس پلیسمنٹ پالیسی یوز کر رہا ہے اس پلیسمنٹ پالیسی کے مطابق جو پوائنٹ بنتا ہے جہاں سے کہ اس نے سرچنگ اسٹارٹ کرنی ہے فار دا فری کلسٹر وہ ویلیو اس نے اس ورڈ کے اندر اسٹور کی ہوئی ہے تاکہ اس کو یہ چیز بار بار کیلکولیٹ نہ کرنی پڑے اور نیکسٹ ٹائم وہ اسی پوائنٹ سے آن ورڈز اپنی سرچ اسٹارٹ کر سکے اسی طرح اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے number of free clusters on drive ہو سکتا ہے کہ کچھ کلسٹرز فائلس کو ایلوکیٹ ہو گئے ہیں کچھ کلسٹرز ابھی فائل کو ایلوکیٹ نہیں ہوئے جو نہیں ہوئے وہ فری ہیں تو یہ آپ کو ان کا نمبر دے رہا ہے اس کی مدد سے آپ total free size of the disk calculate کر سکتے ہیں آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ڈسک اسپیس ایسی ہے جو کہ ابھی یوز نہیں ہوئی ابھی فری ہے اور دوسری فائلس کو ایلوکیٹ کی جا سکتی ہے اب یہی کام کرنے کے لیے جو ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کے ساتھ کیا کہ اس کا ڈمپ لیا ہے اور پھر اس ڈمپ کے اندر پڑی ہوئی ویلیوز کو ایگزامن کیا ہے یہی کام اب ہم ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے ساتھ کریں گے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا فرسٹلی ایڈریس ہم گیٹ کریں گے جو ان سروس بتائی ہے اس کی مدد سے اور اس ایڈریس کا پھر ڈمپ لیں گے اور اس ایڈریس کے اوپر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم انالائز کریں گے اور دیکھیں گے ڈرائیو پیرامیٹر کے اندر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں وہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں ایسا ہم ایک ڈسک جو کہ 12 بٹ فیٹ یوز کر رہی ہے اس کے لیے بھی کریں گے اور ایک ڈسک جو کہ 16 بٹ فیٹ یوز کر رہی ہے اس کے لیے بھی کریں گے تو ہم نے یوں ہی کیا کہ اس انڈاکومینٹڈ سروس کو کال کیا ان ڈاکومینٹیڈ سروس کو کال کرنے کے بعد ہمیں ایک ایڈریس ریٹرن ہوگا E S colon B X پہ اس ایڈریس کے اوپر جو بھی کانٹینٹس پڑے ہوئے ان کا ڈمپ لیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا رزلٹ آیا آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے انسٹرکشن اسمبل کی ہے موو اے ایچ میں 32 32 کیا چیز ہے یہ سروس نمبر ہے جو انڈاکومینٹڈ سروس ہم نے ڈسکس کی تھی اس کا سروس نمبر ہے اس کے بعد انٹرپٹ 21 ون ہیگس کو کال کیا یہ کال کرنے کے بعد ہم نے ان دونوں انسٹرکشنز کو پروسیڈ کیا یہ دونوں انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوں گی جب انٹرپٹ کی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایس اور بی ایکس کی ویلیوز چینج ہو گئی ہیں اب ڈی ایس کے اندر جو نئی ویلیو ہے وہ اے سیون ہے اور بی ایکس کے اندر جو نئی ویلیو ہے وہ ون تھری ڈی ٹو ہے تو یہ کس چیز کا ایڈریس ہوگا یہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس ہے جو کہ اس سروس نے ہمیں ریٹرن کیا اس ایڈریس کا ہم ڈمپ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ویلیوز آئی ہیں ادھر جو ویلیوز ہمارے پاس آئی ہیں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائٹ زیرو کے اوپر جو اس کا اسٹارٹنگ بائٹ ہے اس کے اوپر ڈرائیو نمبر زیرو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی اے ڈرائیو تھی اے ڈرائیو کا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ہے یونٹ نمبر بھی زیرو ہے پھر بائٹس پر سیکٹر پہ جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ 200 ہنڈریڈ ہیگز ہے 200 ہنڈریڈ ہیگز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ 512 بائٹس uh, کا سیکٹر ہے کہ ایک بلاک کے اندر 512 ہنڈریڈ بائٹس ہیں پھر highest sector number within cluster zero ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کلسٹر میں کوئی سیکٹر ہی نہیں ہے یہ بلکہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر ایک سیکٹر ہے جس کا کہ اسٹارٹنگ نمبر جو ہوگا وہ زیرو ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہائیسٹ سیکٹر نمبر ہوتا ہے یہ میکسیمم نمبر آف سیکٹر نہیں ہوتا total number of sector cluster calculate کرنے کے لیے آپ اس کے اندر ون ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ون آ جائے گا اس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر ایک سیکٹر ہے اور جب ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کو ریڈ کیا تھا تب بھی ہمیں یہی پتا چلا تھا کہ اس سیم ڈرائیو کے اندر جو کہ ایک ٹویلو بٹ فیٹ یوز کر رہی ہے ایک کلسٹر کے اندر ایک ہی بلاک ہے اور پھر اس لحاظ سے شفٹ کاؤنٹ دیکھی جائے تو شفٹ کاؤنٹ اس لحاظ سے زیرو بنتی ہے کیونکہ ایک کلسٹر کے اندر ایک ہی بلاک ہے نیکسٹ جو ورڈ uh, ہے اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ریزروڈ سیکٹرز کتنے ہیں اس پرٹیکولر ڈرائیو کے اندر جو ہم نے ڈرائیو بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر انفارمیشن گیٹ کی تھی ادھر اس سے بھی ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ ایک ریزروڈ سیکٹر ہے اور اس کیس میں بھی ٹویلو بیٹ فیٹ کے کیس کے اندر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایک ریزروڈ سیکٹر ہے اور نمبر آف کاپیز کتنی ہیں فیٹ کی وہ ٹو ہے بایوس پیرامیٹر بلاک سے بھی یہی انفارمیشن ملی تھی ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے بھی یہی انفارمیشن مل رہی ہے number of entries in the root directory ہمیں یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ ای e زیرو ہے بایوس پیرامیٹر بلاک سے بھی یہی انفارمیشن ملی تھی اس کا مطلب ہے 224 ہنڈریڈ اینٹریز یہاں پہ آ سکتی ہیں first sector containing user data ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی تھی اس کی مدد سے اس کو کیلکولیٹ کیا تھا اب ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر یہ انفارمیشن ایز پہلے سے ہی کیلکولیٹ ہو کر پڑی ہوئی ہے یہ ویلو ہے 21 ون ہیگس جو کہ ڈیسیمل کے اندر 33 بنتا بنتا ہائیسٹ کلسٹر نمبر اس کے اندر 0b20 ہے اور ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کے کیس کے اندر ہائیسٹ کلسٹر نمبر جب کیلکولیٹ کیا تھا تو 2848 آیا تھا یا 0b20 بی ہیگز آیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ویلوز سیم ہے نمبر آف سیکٹر دونوں کیس کے اندر ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ نائن آئی ہیں sector number of first directory BIOS parameter block کے اندر جو انفارمیشن پڑی تھی اس کی مدد سے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ نائنٹین ہے اس کیس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر value zero zero one three hex پڑی ہوئی ہے جو کہ نائنٹین ڈیسیمل کے ایکولنٹ ہے ابھی ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو گیٹ کیا فار ڈرائیو uh, جس کے اندر کے فیٹ یوز ہو رہا تھا اب ہم ایک اور ڈرائیو کے لیے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو گیٹ کرتے ہیں سملرلی جو کہ ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کے کیس کے اندر کیا تھا اور اس ڈرائیو کے اندر جو فائل سسٹم یوز ہو رہا ہے وہ فیٹ سکسٹین بیٹ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ویلیوز آئی ہیں اور اس کو بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو ویلیوز آئی تھیں اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو آئیے اس نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ویلیوز کیسے گیٹ کی ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ویلیوز آئی ہیں ان کی کیا سگنیفیکنس ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بالکل سیم طریقے سے اس ان سروس کو کال کیا ہے جس کا سروس نمبر 32 ہے اور انٹرپٹ نمبر 21 ون ہے یہ دونوں انسٹرکشنز ہم نے اسمبل کی ہیں ان دونوں انسٹرکشنز کو اسمبل کرنے کے بعد ہم ڈیبگ کا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم نے پی کی کمانڈ دی ہے جو کہ انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے پروسیڈ کر رہی ہے اور جب یہ دونوں انسٹرکشن ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایس کے اندر ویلو آ رہی ہے اے سیون بی ایس کے اندر ویلو آ رہی ہے یہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس ہے تو اس ایڈریس کا پھر ہم ڈمپ لیں گے نیکسٹ کمانڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈمپ کی کمانڈ ہے اور اس کو ہم نے جو ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے وہ A seven colon one three D two کیا ہے جس کے ریزلٹ میں آپ کے سامنے ڈمپ آ گیا اور اس ایڈریس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں اس ایڈریس پہ جو کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا میننگ ہے وہ کیا ویلو اسپیسیفائی کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بائٹ کے اوپر ویلو زیرو فائیو پڑی ہوئی ہے یہ زیرو فائیو ویلو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ ایف ڈرائیو کا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ہے کیونکہ زیرو اگر ہوتا تو اے ہوتی ون ہوتا تو بی ہوتی ہوتا تو سی ہوتی اور اسی حساب سے فائیو ہے تو اس لحاظ سے یہ ڈرائیو ایف ہے یونٹ نمبر بھی زیرو فائیو ہے بائٹس پر سیکٹر ہنڈریڈ ہیں جو کہ کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ایک سیکٹر کے اندر ایک بلاک کے اندر فائیو ہنڈریڈ بائٹس ہیں highest sector number within cluster seven ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر total number of sector plus one یعنی کہ ایٹ ہے شفٹ کاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیس میں 3 ہے تو اگر 1 کو تھرائس آپ لیفٹ شفٹ کریں تو آپ کے پاس 8 آ جائے گا 8 کو آپ تھرائس رائٹ شفٹ کریں تو آپ کے پاس اگین 1 آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کلسٹر نمبر کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو سیکٹر نمبر یا سیکٹر نمبر کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو کلسٹر نمبر آگے چل کے ہم یہ ایگزیکٹلی exactly کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک فنکشن بنائیں گے اور اس فنکشن کی مدد سے ہم ایگزیکٹلی exactly کیلکولیٹ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے تو آپ اسے سیکٹر نمبر کیسے نکال سکتے ہیں نمبر آف ریزرو سیکٹر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ زیرو زیرو زیرو ایٹ ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسٹارٹنگ بلاکس جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں نمبر آف فیٹس ٹو ہیں یعنی کہ دو فیٹ کی کاپیز اسٹور ہوئی ہوئی ہیں سسٹم ایریا کے پہ روٹ ڈائریکٹری انٹریز اس کیس کے اندر ٹو ہنڈریڈ ہیں بایوس پیرامیٹر بلاگ میں سے جب ہم نے انفارمیشن ریڈ کی تھی تو یاد کریں تب بھی ہمیں یہی ویلو ریسیو ہوئی تھی 512 تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے 512 اینٹریز ہیں of root directory first sector containing user data کا ایڈریس بنتا ہے 1C0 سی زیرو یاد کریں بایوس پیرامیٹر بلاک کے کیس کے اندر بھی ہم نے اس کو خود سے کیلکولیٹ کیا تھا اور یہ ویلو 1C0 سی زیرو ہی آئی تھی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 448 بلاک جو ہے وہ یوزر ڈیٹا کا اسٹارٹنگ بلاک ہے ہائیسٹ کلسٹر نمبر یہ جو ڈمپ ہے اس کے لحاظ سے بن رہا ہے سی بی بی فور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ decimal value of five two one four eight یاد کریں بایوس پیرامیٹر بلاک کے کیس کے اندر بھی جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا تو یہی ویلو ہمارے پاس آئی تھی of the highest cluster number number of sector per FAT آپ کے پاس سی سی ہیں ٹو زیرو فور اسی طرح سے sector number of first directory zero one A zero ہے جس کا مطلب ہے فور ون سکس اس بلاک سے روٹ ڈائریکٹری کی انفارمیشن اسٹارٹ ہوتی ہے اب تک ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک اور بایوس پیرامیٹر بلاک ان دونوں بلاکس کی انٹرنل انفارمیشن گیٹ کی ہے اور ہم نے یہ کام مینولی کیا ہے اور اس کا ڈمپ لیا ہے اور جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اب ہم ایک پروگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پروگرام کے تھرو اس انفارمیشن کو یہ آپ کا پروگرام جو ہے اس انفارمیشن کو ریڈ کرے گا اور یوزر کو ڈسپلے کرے گا اور یہ ویریس ویلیوز جو ہیں یوزر کو بتائے گا کہ بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر یہ ویلیو اسٹور ہوئی ہوئی ہے مور اوور اسی طرح سے ہم نے ایک اور پروگرام بھی بنایا ہے جو سیم کام پرفارم کر رہا ہے for the drive parameter block تو آئے اب ہم یہ دیکھیں گے یہ پروگرام کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے ورک کریں گے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وتھ بایوس پیرامیٹر بلاک ہمارا جو پہلا پروگرام ہے وہ یہ بتائے گا کہ بایوس پیرامیٹر بلاک کو آپ کس طرح سے ایکسس کریں گے اور اس کی انفارمیشن کو کو کس طرح سے آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہے بی پی بی اسٹرکچر کے اندر نمبر آف فیلڈس ڈیفائن کیے ہیں یہ فیلڈس اسی آرڈر میں ڈیفائن کیے ہیں جس آرڈر کے اندر بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر یہ ایگزٹ کرتی ہیں جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بایوس پیرامیٹر بلاک کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنے بائٹس پر سیکٹر ایگزٹ کرتے ہیں نیکسٹ جو بائٹ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے سیکٹرس پر کلسٹر اس سے جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے ریزروڈ سیکٹر اس سے نیکسٹ بائٹ uh, ہمیں بتا رہا ہے فیٹس کی کتنی کاپی ایگزسٹ کرتی ہیں تو اکارڈنگلی ہم نے ان کو نیمس بھی اسائن کیے ہیں جو فرسٹ فیلڈ ہے اس کو نام اسائن کیا ہے بائٹس پر سیکٹر جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کو ہم نے نام اسائن کیا سیکٹر پر کلسٹر اس سے جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کو ہم نے ریزرو سیکٹرز کا نام دیا ہے اس سے نیکسٹ فیلڈ کو ہم نے فیٹس کا نام دیا جس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کتنی فیٹ uh, کی کاپیز ایگزٹ کرتی ہیں نیکسٹ جو فیلڈ ہے یہ روٹ ڈائریکٹری اینٹریز ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ روٹ ڈائریکٹری کی کتنی انٹریز ایگزٹ کرتی ہیں پھر number of small sectors media کی کیا ٹائپ ہے فیٹ کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں سیکٹرز پر ٹریک ایک ٹریک کے اوپر کتنے سیکٹرز ہیں ہیڈز کتنے ہیں ہڈن سیکٹرز کتنے ہیں ہیوج سیکٹرز کتنے ہیں ڈرائیو نمبر اور پھر ایک بائٹ ہے جو کہ ریزروڈ ہوتا ہے پھر بوٹ سگنیچر بوٹ سگنیچر کی ابھی ہم نے ویلیوز ڈسکس کی ہیں جو ونڈوز کے لیے ہونی چاہیے پھر والیوم آئی ڈی جو کہ فور بائٹس کا ہوتا ہے ایک ڈبل ورڈ ہوتا ہے والیوم لیبل الیون بائٹس کا اور فائل سسٹم کا آئی ڈی جو کہ ایٹ بائٹس کا ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے ایک پورا اسٹرکچر بنا لیا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو بایوس رادر جو بوٹ ریکارڈ ہے یا بوٹ بلاک ہے یہ بایوس پیرامیٹر بلاک سے نہیں اسٹارٹ ہوتا اس کے اسٹارٹنگ فیو بائٹس کے اندر کچھ اور انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کے اسٹارٹنگ فیو بائٹس کے اندر ایک جمپ انسٹرکشن پڑی ہوتی ہے آف تھری بائٹس پھر آپریٹنگ سسٹم کا نام ہوتا ہے آف ایٹ بائٹس اس کے بعد پھر بایوس پیرامیٹر بلاک لوکیٹڈ ہوتا ہے اور بایوس پیرامیٹر بلاک کے بعد پھر کوڈ ہو جاتی ہے اس کوڈ کا جو سائز ہے یہ تقریباً 448 بائٹس ہوتا ہے تو اسی کے اکارڈنگلی ہم نے یہاں پہ ایک اسٹرکچر ڈیفائن کیا اس اسٹرکچر کے اندر ہم نے فرسٹلی ایک جو فیلڈ رکھی ہے وہ ایک ارے رکھی ہے ارے آف تھری اس کا نام جمپ انسٹرکشن رکھا ہے بوٹ بلاک کا جو اسٹرکچر ہے اسی کے لحاظ سے ہم نے یہ اسٹرکچر ڈیفائن کیا فرسٹ تھری بائٹس کے اوپر کیونکہ ایک جمپ کی انسٹرکشن پڑی ہوئی ہے تو ہم نے تھری بائٹس کی ایک اس کے لیے اسٹرنگ رکھ لی ہے پھر اس کے بعد ایٹ بائٹس کا آپریٹنگ سسٹم نیم پڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور اسٹرنگ رکھ لی ہے او ایس نیم کے ساتھ اس کے بعد پھر بایوس پیرامیٹر بلاک پڑا ہوتا ہے تو بایوس پیرامیٹر بلاک کا اسٹرکچر کا ایک فیلڈ ہم نے بنا لیا ہے اس کا نام بی پی بی رکھا ہوا ہے اور بایوس پیرامیٹر بلاک کے بعد کوڈ ہوتی ہے اس کوڈ کا سائز تقریباً 448 بائٹس ہوتا ہے تو ہم نے ایک اور فیلڈ اس کے اندر ڈیفائن کر لیا 448 بائٹس جس کا نام ہم نے کوڈ رکھا تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک اسٹرکچر آ گیا اس اسٹرکچر کے کسی انسٹنس کا جو سائز ہوگا وہ 512 بائٹس ہوگا اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور سمپل سا ہم نے فنکشن لکھا ہوا ہے یہ فنکشن بیسکلی یوز ہو رہا ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو اسٹرنگز ہیں ان کو ڈسپلے کرنے کے لیے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو اسٹرنگس پڑی ہوئی ہیں یہ نال ٹرمینیٹڈ نہیں ہے اگر آپ پوٹیس کا فنکشن یوز کرتے ہیں تو وہ اس اسٹرنگ کو سکسیسفلی پرنٹ نہیں کر سکے گا اس اسٹرنگ کے بعد بھی جو بائٹس ہیں ان کو بھی پرنٹ کرتا جائے گا تو ہم نے یہ جو فنکشن بنایا ہے اس کو آپ جسٹ اسٹرنگ کا ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے اور یہ اسپیسیفائی کریں گے کہ اسٹرنگ کے کتنے کریکٹرز ڈسپلے کرنے ہیں تو اس ایڈریس سے آن ورڈس جو آپ نے نمبر آف کریکٹر اسپیسیفائی کیے ہوئے ان کریکٹرس کو یہ پٹ سی ایچ کرتا جائے گا یعنی کہ باری باری ڈسپلے کرتا جائے گا یہ کس طرح سے کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام این پٹ ایس ہے این پٹ ایس کو آپ جو فرسٹ پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں وہ ایک کریکٹر پوائنٹر ہے اور اس کا نام پی ہے اور دوسرا پیرامیٹر جو ہے وہ ایک انٹیجر ہے جس کا نام این ہے پھر بڑا سمپل فنکشن ہے اس کے اندر سمپلی ایک فار لوپ ہے جو کہ آئیٹریٹ کرے گا from zero up till N minus one I is equals to zero اور جو کنڈیشن ٹیسٹ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے I I should be lesser than N اور ہر آئیٹریشن پہ پلس پلس ہو رہا ہے تو اس طرح سے جو این کریکٹرز ہیں پی اسٹرنگ کے اندر وہ این کریکٹرز ڈسپلے ہو جائیں گے این پوٹس کو یوز کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹرنگ آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں وہ نال ٹرمینیٹیڈ ہو لیکن اگر آپ پوٹس کا فنکشن یوز کریں گے تو ضروری ہے کہ اسٹرنگ نال ٹرمینیٹیڈ ہو ہم نے جیسے ابھی بات کی ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو اسٹرنگس پڑی ہوئی ہیں جیسے والیوم نیم ہے یہ نال ٹرمینیٹڈ نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ فنکشن بنانا پڑ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین پروسیجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے مین پروسیجر کے اندر ایک اسٹرکچر کا انسٹنس ڈکلیئر کیا گیا ہے اسٹرکچر کا نام ہے بوٹ بلاک اور اس کے انسٹنس کا نام ہے بی بی بی بی کا کیا سائز ہوگا بی بی کا سائز 512 بائٹس ہے بی بی کے اندر پہلی جو فیلڈ ہے وہ 3 بائٹس کی آف جمپ انسٹرکشن پھر ایک بائٹس کی فیلڈ ہے او ایس نیم اور اس کے بعد جو فیلڈ ہے وہ بایوس پیرامیٹر بلاک کا اسٹرکچر جب آپ بوٹ بلاک کو ریڈ کریں گے تو بوٹ بلاک کو اس اسٹرکچر کے اندر لوڈ کر دیں گے جب وہ اسٹرکچر کے اندر لوڈ ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے اس کے اندر ویلوز پڑی ہوئی ہیں اسی سیکوینس کے اندر آپ نے اس کے اندر ریلیٹڈ فیلڈز اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں تو ان فیلڈس کو جسٹ ریڈ کر کے آپ کو جو اس کے اندر ویریس ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ویلوز سمپلی ڈسپلے ہو جائیں گی اب کوشچن یہ ہے کہ بوٹ بلاک کو کیسے ریڈ کیا جائے گا آپ کو فنکشن بتایا تھا اے بی ایس ریڈ کا فنکشن اس کیس میں ہم A B S read apply کر رہے ہیں on drive zero drive zero بنتی ہے اے ڈرائیو یعنی کہ فلوپی ڈرائیو کے اوپر سے ہم ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور کتنے سیکٹر ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک سیکٹر ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کا نیکسٹ پیرامیٹر ایکسپلین کر رہا ہے جو تھرڈ پیرامیٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے وہ ایلسنس بتا رہا ہے کہ کس ایل سے ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایل این زیرو ہے بوٹ بلاک کی ایلسن زیرو ہوتی ہے یعنی کہ ہم بوٹ بلاک کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور فورتھ پیرامیٹر بتا رہا ہے کہ جب یہ بلاک ریڈ ہوگا تو کہاں پہ اسٹور ہوگا یہ بی بی کے اندر اسٹور ہوگا اور بی بی کا سائز 512 ہے وہ پورے بلاک کے کانٹینٹس کو اسٹور کر سکتا ہے فرسٹ پرنٹ ایف کے اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم جمپ انسٹرکشن کو ڈسپلے کر رہے ہیں واٹ ایور اس کو ایسیمل فارم کے اندر ڈسپلے کر رہے ہیں اس کے اندر جو بائٹس ہیں ان کی جو بھی ایسیمل ویلو بنتی ہوگی وہ ڈسپلے ہو جائے گی نیکسٹ پھر آپ آپریٹنگ سسٹم کا نام ڈسپلے کر رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم کا جو نام ہے وہ ایٹ بائٹس کا ہوتا ہے اب یہ نال ٹرمینیٹڈ نہیں ہے اس لیے آپ کو این پوٹس کا فنکشن یوز کرتے ہوئے یہ ڈسپلے کرنا پڑے گا این پوٹس کی فرسٹ فیلڈ کے اندر آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے نام کا ایڈریس اسپیسیفائی کیا وہ ایڈریس بن جاتا ہے B B dot O S name اور نمبر آف بائٹ اسپیسیفائی کیے ہیں او ایس نیم کے اندر جو کہ ایٹ ہے اس سے نیکسٹ پرنٹ آف اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ number of bytes per sector print کر رہے ہیں number of bytes per sector کہاں پہ جا کے اسٹور ہوں گے یہ بی بی جو ہمارا بوٹ بلاک ہے اس بوٹ بلاک کے اندر ہم نے ایک اسٹرکچر رکھا ہے بی پی بی کے نام سے اور اس بی پی بی کے اندر ایک فیلڈ ہے بائٹس پر سیکٹر تو ہم نے اس کو اس طرح سے رینج کیا ہوا ہے تاکہ بائٹس پر سیکٹر کے اندر یہ بائٹس جا کے اسٹور ہوں تو بائٹس پر سیکٹر کو آپ پرنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد سیکٹر پر کلسٹرس کو پرنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ریزروڈ سیکٹرس کو پرنٹ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ تین ویلوز اس پرنٹ ایف کے اسٹیٹمنٹ کے اندر پرنٹ کی جا رہی ہیں اسی طرح سے ایک اور پرنٹ ایف کا اسٹیٹمنٹ ہے اس نیکسٹ پرنٹ ایف کے اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ number of FATs root directory entries small sectors media I D byte number of sectors in FAT sectors per track heads hidden sectors huge sectors drive number reserved byte اس کی ویلیو بوٹ سگنیچر اور والیوم آئی ڈی ڈسپلے کر رہے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ والیوم نیم بھی ڈسپلے کر رہے ہیں لیکن والیوم لیبل جو ہے یہ کیونکہ نل ٹرمینیٹڈ نہیں ہے تو اس کو آپ صرف اینڈ پوٹیسٹ کے فنکشن کے تھرو ہی ڈسپلے کر سکتے ہیں تو والیوم نیبل کو آپ نے پاس کیا اس کا ایڈریس پاس کر رہے ہیں آپ این پوٹیسٹ کو اور اس کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں 11 تو 11 بائٹس اس ایڈریس سے آنورڈ یہ پرنٹ کرے گا اور اسی طرح فائل سسٹم کی جو بھی اسٹرنگ ہے وہ بھی نل ٹرمینیٹڈ نہیں ہے تو اس کو بھی پرنٹ کرنے کے لیے این پوٹس کا فنکشن یوز ہوگا اس طرح سے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہے جتنے بھی بائٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں ان تمام بائٹس کو ڈسپلے کر لیا بائٹس ہیں ورڈز ہیں اسٹرنگ ہیں وٹ ایور اس طریقے سے ہم نے اس کو فارمیٹ کر کے ڈسپلے کر لیا اب یوزر کو سب کچھ پتا چل جائے گا دیکھ کے کہ اس کے اندر کتنے کلسٹر کا کیا سائز ہے سیکٹر کا کیا سائز ہے اور ویریس جو انفارمیشن بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر اسپیسیفائی کی جا رہی ہے ابھی آپ نے سلائڈ کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کس طرح سے پروگرامیٹکلی بایوس پیرامیٹر بلاک کی انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ نے اے بی ایس ریڈ کا فنکشن یوز کیا اس فنکشن کو ہم پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں اس فنکشن کی مدد سے بوٹ سیکٹر کو ریڈ کیا جس کی آلسن زیرو ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی تھی اس کو آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرس کے اندر ایکسٹریکٹ کیا اور باری باری جو اس کی فیلڈز تھیں جس لحاظ سے آپ نے اس کو ارینج کیا ہوا تھا ان فیلڈس کو آپ نے ڈسپلے کیا اس کے اندر اگر کہیں سائز کی آپ سے مسٹیک ہو جاتی ہے ایک بائٹ ہے اس کو ورڈ بنا دیتے ہیں اور ایک ورڈ ہے اس کو بائٹ بنا دیتے ہیں تب بھی اس پروگرام کے اندر ایررز آنے کا چانس ہے اور ہو سکتا ہے جو ویلیوز ڈسپلے ہوں وہ کریکٹلی ڈسپلے نہ ہوں تو اس پروگرام کو لکھتے وقت آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ سائزز جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹلی میچ کرنے چاہیے ابھی یہ کام ہم نے کیا فار بایوس پیرامیٹر بلاک اسی طرح سے ہم یہ کام کریں گے for drive parameter block drive parameter block آپ کو یاد ہے کہ اس کا ایڈریس ہم ایک ان سروس یوز کرتے ہوئے گیٹ کرتے تھے اور وہ ایڈریس ریٹرن ہوتا تھا D S colon B X میں اور پھر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے ویریس ایٹریبیوٹس ہیں ہم اسی سروس کو یوز کریں گے اور ان ویریس ایٹریبیوٹس کو ڈسپلے کرنے کی کوشش کریں گے اس میں فیو ڈیفیکلٹیز بھی آئیں گی تو آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل کے لیے اس لسٹنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹرکچر ڈکلیئر کیا ہے اسٹرکچر کا نام ہے ڈی پی اس اسٹرکچر کے اندر میچنگ کے ساتھ اینڈ میچنگ سیکوینس کے ساتھ فیلڈز ڈیفائن کی گئی ہیں جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جو ایٹریبیوٹس پڑے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی کیا گیا پہلی فیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بائٹ سائز فیلڈ ہے ڈرائیو نمبر دوسری فیلڈ یونٹ نمبر ہے بائٹ سائز جو ہم نے اسٹرکچر ڈسکس کیا تھا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا اسی کے لحاظ سے اس کو بائٹ سائز رکھا گیا ہے کریکٹر ٹائپ رکھا گیا ہے بائٹس پر سیکٹر یہ ورڈ سائزڈ ہے ہائیسٹ سیکٹر ان کلسٹر یہ بائٹ سائزڈ ہے اگین شفٹ کاؤنٹ بھی اگین بائٹ سائزڈ ہے ریزروڈ سیکٹر ورڈ سائزڈ ہے FATs copies of the FATs اس کے لیے ہم نے فیلڈ رکھی ہوئی ہے فیٹس یہ بائٹ سائزڈ ہے root entries number of entries جو کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر ایگزٹ کر سکتی ہیں وہ ورڈ سائزڈ ہے اس لیے ہم نے اس کو انٹ رکھا ہے فرسٹ یوزر ڈیٹا سیکٹر وہ بھی انٹ ورڈ سائزڈ ہوتا ہے اس لیے اس کو انٹ رکھا گیا ہے ہائیسٹ کلسٹر نمبر بھی ورڈ سائزڈ ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی انٹ رکھا گیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والی جو فیلڈ ہے یہ صرف 16 اور 12 بٹ فیٹس کے لیے ویلڈ ہے اگر 32 بٹ فیٹ کے اندر آپ ورک کر رہے ہیں تو یہ والا جو اسٹرکچر ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی exactly اس طرح سے نہیں ہوتا اس طرح سے نہیں ورک کرتا اس کی ڈیٹیل ہم 32 ٹو بٹ فیٹ کو جب ڈسکس کریں گے اس کے اندر ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے مور اوور سیکٹرز پر فیٹ اس کے لیے ہم نے ایک فیلڈ بنائی ہے اور اس کو ورڈ سائز رکھا ہے فرسٹ ڈائریکٹری سیکٹر اس کے لیے بھی فیلڈ بنائی ہے ورڈ سائز رکھا ہے اس طرح ڈیوائس ڈرائیور کا ہیڈر ہے اس کا فار ایڈریس اس کے اندر پڑا ہوتا ہے تو ہم نے اس کے لیے اس کو بریک اپ کر لیا into offset and segment lower word کے اندر آف سیٹ ہوگا لوور ورڈ کے لیے ایک فیلڈ بنائی ہے ڈی ڈی ہیڈر آف اور ہار ورڈ کے اندر سیگمنٹ ایڈریس پڑا ہوگا اس کے اندر لیے ہم نے فیلڈ بنائی ہے ڈی ڈی ہیڈر سیگمنٹ اس طرح میڈیا کے لیے بائٹ سائز فیلڈ ہے اور یہ ایکسسڈ فلیگ کے لیے بھی بائٹ سائزڈ فیلڈ ہے نیکسٹ جو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ہے اس کے فار ایڈریس کے لیے ہم نے دو فیلڈز بنائی ہیں ایک next D P B off جو کہ آف سیٹ ایڈریس ہولڈ کر رہی ہے اور next D P B seg جو کہ نیکسٹ ڈی پی بی کا سیگمنٹ ایڈریس ہولڈ کر رہی ہے پھر ایک اور ورڈ سائزڈ فیلڈ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جو سرچنگ ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے اور ایک اور ورڈ سائز فیلڈ ہے جو کہ نمبر آف فری کلسٹرس بتا رہی ہے یہی اسٹرکچر تھا جو ڈی پی بی کا تھا اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے فیلڈز اور ان کے سائزز یہاں پہ ڈیفائن کیے اب آگے جو کرنا ہے وہ بہت سمپل ہے کہ ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس گیٹ کرنا ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس گیٹ کرنے کے لیے ہم اسی انڈاکومینٹڈ سروس کو کال کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک فرسٹلی فار پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے اور وہ فار پوائنٹر کی ٹائپ ہے struct D P B far pointer اس کا نام ہم نے پی ٹی آر رکھا ہے جو اس سروس نے فار پوائنٹر ریٹرن کرنا ہے اس ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا اس فار پوائنٹر کو ہم پی ٹی آر کے اندر ٹیمپرلی اسٹور کریں گے اور اس کے بعد جو ویلیوز ہیں ڈی پی بی کی وہ ہم کاپی کر لیں گے جو ایک اور اسٹرکچر ہم نے آگے ڈکلیئر کیا ہوا ہے ڈی پی بی کے نام سے آگے دیکھتے ہیں یہ پروگرام کے اندر کس طرح سے کیا جا رہا ہے پھر سروس کو کال کرنے کے لیے کیونکہ یہ سروس آپ کو جو ایڈریس ریٹرن کر رہی ہے وہ ڈی ایس اور بی ایس کے اندر کر رہی ہے ڈی ایس کے اندر سیگمنٹ اور بی ایس کے اندر آف سیٹ تو اس لیے آپ ڈی ایس ڈی ایس آپ کو پتا ہے کہ پروگرام کے ڈیٹا پارٹ کا سیگمنٹ ایڈریس ہولڈ کرتا ہے تو اس لیے ڈی ایس بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے اس لیے ڈی ایس کی جو پریویس ویلو ہے اس کو آپ سیو کر رہے ہیں اور اسی طرح سے بی ایکس کی بھی پریویس ویلیو کو سیو کر رہے ہیں اسٹیک میں پوش کر کے اس کے لیے ہم نے اسمبلی لینگویج انسٹرکشن یوز کی ہیں پھر اے ah ایچ کے اندر آپ نے 32 ٹو اسپیسیفائی کیا ہے جو کہ سروس نمبر ہے اور ڈی ایل کے اندر 1 اسپیسیفائی کیا ون انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم ڈرائیو اے کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس گیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے جنریٹ انٹراپ کے through interrupt twenty one hex generate کر دی یہ جب انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی تو ڈی ایس کے اندر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا سیگمنٹ ہوگا اور بی ایس کے اندر اس کا آف سیٹ ایڈریس ہوگا اب اس سیگمنٹ اور آف سیٹ کو یوز کر کے آپ ایک فار پوائنٹر بنا رہے ہیں M K F P make far pointer کا ہم ادھر میکرو uh, یوز کر رہے ہیں اس کے پیرامیٹرز کے اندر ہم نے ڈی ایس اور بی ایس کی ویلو اسپیسیفائی کی ہے میں ایک فار پوائنٹر ڈی ایس کو یوز کرے گا as segment B S value کو یوز کرے گا ایز آف سیٹ ان کو یوز کرتے ہوئے ان دونوں کو کمبائن کرے گا اور ایک فار پوائنٹر کریٹ کرے گا اس فار پوائنٹر کو ہم نے ٹائپ کاسٹ کیا ہے as struct D P B far pointer اور یہ ویلو اب اسائن کر دیا پی ٹی آر کو تو پی ٹی آر اب کس کو پوائنٹ کر رہا ہے پی ٹی آر اب بیسیکلی جو آپریٹنگ سسٹم کے اندر انٹرنل جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک اس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کے لیے کوئی الگ میموری اسپیس الوکیٹ نہیں ہوئی ان فیکٹ جو اس کے انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر اس کا ایڈریس تھا وہ ایڈریس ہم نے پی ٹی آر کو اسائن کر دیا لیکن ہم اس کو زیادہ دیر تک یوز نہیں کر سکتے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کی ایک کاپی بنا لیں اس کاپی کو ہم نے ڈی پی بی کے انسٹنس کے اندر اسٹور کر لیا ڈی پی بی کس چیز کا انسٹنس ہے اسٹرکٹ ڈی پی پی کا انسٹنس ہے اس انسٹنس کے اندر ہم نے پورے اسٹرکچر کی ویلو کو کاپی کر لیا پی ٹی آر اس اسٹرکچر کو پوائنٹ کر رہا تھا تو اس کو ہم نے star P T R assign کر دیا یعنی کہ اس پورے پی ٹی آر کی ویلو اس کے اندر کاپی کر دیا اب جو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جو ویلوز تھیں وہ ڈی پی بی کے اندر کاپی ہو گئی ہیں آگے چل کے ہم ان ویلوز کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر لیکن جو ہم نے سروس کال کی تھی انٹراپ 21 کی سروس 32 اس سے ہوا یہ ہے کہ ڈی ایس کی ویلیو چینج ہو گئی ہے اب ڈی ایس کی ویلیو آپ واپس ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تاکہ پروگرام کا جو ڈیٹا پارٹ ہے ڈیٹا سیگمنٹ ہے وہ ایکسس ہو سکے ڈی پی بی کیا چیز ہے ڈی پی بی پروگرام کا اپنا ڈیٹا ہے وہ نہیں سکسیزفلی ایکسس ہو سکتا انلیس کہ آپ کو ڈی ایس کا صحیح ایڈریس اسپیسیفائی نہیں کرتے یا ڈیٹا سیگمنٹ کا صحیح سیگمنٹ ایڈریس نہیں اسپیسیفائی کرتے تو ڈی ایس کی ویلیو کو واپس ریسٹور کرنا پڑے گا سروس کو کال کرنے سے پہلے اس کو سیو کر لیا تھا پش کر لیا تھا اب آپ اس کو پاپ کر سکتے ہیں پہلے بی ایکس کی ویلیو کو پاپ کریں گے ریورس آرڈر میں اور پھر ڈی ایس کی ویلیو کو تو بی ایکس اور ڈی ایس کی ویلیو ویلیوز جو ہیں وہ واپس ریسٹور ہو گئی ہیں اب جو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کو آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد number of printf statements دیکھ رہے ہیں پرنٹ آف اسٹیٹمنٹس کے اندر ہم جسٹ ڈرائی پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن ہم نے ریڈ uh, کیا ہے اس انفارمیشن کو ڈسپلے کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پرنٹ ایف کے اندر ہم ڈرائیو نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں یہ آئے گا D P B dot drive number کے اندر سیکنڈ کے اندر آپ یونٹ نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں یہ آئے گا D P B dot unit number کے اندر اسی طرح سے نیکسٹ پرنٹ ایف کے اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ بائٹس پر سیکٹر ڈسپلے کر رہے ہیں پھر highest sector in a cluster and so on اس طرح سے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں of the drive parameter block ان تمام پیرامیٹرس کو آپ پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ کی مدد سے ڈسپلے کر رہے ہیں اور آگے چل کے فیو پروگرامس کے اندر ہم ان کو ڈسپلے نہیں کریں گے ہم ان ویلیوز کو یوز کریں گے اپنے پروگرام کے اندر فائل سسٹم کو ڈسمبل کرنے کے لیے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے ہمیں جو امپورٹنٹ انفارمیشن حاصل ہو رہی ہے اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کس سیکٹر سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفارمیشن بھی کہ یوزر ڈیٹا جو ہے یہ کس سیکٹر نمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے آگے چل کے ہم اس انفارمیشن کو یوز کریں گے فائل سسٹم کو ڈسمبل کرنے کے لیے یہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم ہمیں یہ پتا چل گیا کہ روٹ ڈائریکٹری کس بلاک سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم اس بلاک کو ریڈ کریں گے یا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں سے روٹ ڈائریکٹری کے اندر ٹوٹل 32 ٹو ہیں ہمیں اس کا اسٹارٹنگ بلاک پتا ہے تو اسٹارٹنگ بلاک سے آنورڈ ہم 32 ٹو ریڈ کریں گے ان 32 ٹو کے اندر ہمیں پوری روٹ ڈائریکٹری کے کانٹینٹس مل جائیں گے اب روٹ ڈائریکٹری کے اندر کیا ہوتے ہیں انٹریز ہوتی ہیں روٹ ڈائریکٹری کے اوپر جتنی بھی فائلس بنے ہوئی ہیں جتنے بھی سب ڈائریکٹریز بنی ہوئی ہیں ان کی انٹریز ہوں گی ہر entry thirty two bytes occupy کرتی ہیں اس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے سرٹن کنٹرول انفارمیشن ہوتی ہے اباؤٹ دا فائل وہ کنٹرول انفارمیشن ہے فار ایگزامپل کہ فائل کا نیم کیا ہے فائل کی ایکسٹینشن کیا ہے فائل کا ڈیٹ ٹائم کیا ہے سائز وغیرہ یہ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے یہ انفارمیشن بہت وائٹل ہے اور اس کے اندر ایک اسپیشل انفارمیشن ہے جو کہ فائل کو ایکسس کرنے کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے یہ جو ڈیٹا اسٹرکچر اس کے اندر پڑا ہوتا ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کو کہا جاتا ہے فائل کنٹرول بلاک آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ فائل کنٹرول بلاک کے اندر کیا انفارمیشن ہے اور فائل کنٹرول بلاک کو آپ کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو کس طرح سے ایکسس کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایک انڈاکومینٹڈ سروس یوز ہوتی ہے twenty one hex interrupt number ہے اور اس کی service thirty two undocumented service کا مطلب یہ ہے کہ آپ uh, اس کو اگر اپنے سافٹ ویئر میں یوز کرتے ہیں اور بعد میں وینڈر اس کو چینج کر دیتا ہے تو آپ وینڈر سے کسی قسم کی شکایت نہیں کر سکتے اور سیکنڈلی جو ڈاکومینٹیڈ جتنی بھی سروسز ہیں وہ لسٹڈ نہیں ہے جتنی بھی ڈاکومنٹیشن وینڈر پرووائڈ کر رہا ہے اس کے اندر کہیں بھی یہ سروس پرابیبلی لسٹڈ نہیں ہوگی پھر اس انڈاکومینٹڈ سروس کی مدد سے ہمیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس ملا ہے یہ ڈاس کا انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے یہ ریم کے اندر ریزائڈ کرتا ہے اس ایڈریس کے اوپر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ information drive BIOS parameter block میں سے ہی ڈرائیو کی گئی ہے ہم نے جب بایوس پیرامیٹر بلاک کو ڈسکس کیا تھا تو اس میں سے بھی ہم نے یہ ساری انفارمیشن ڈرائیو کی تھی اور ہمیں پتا چل گیا تھا کہ روٹ ڈائریکٹری کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ انفارمیشن آلریڈی آپریٹنگ سسٹم نے کیلکولیٹ کر کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر پلیس کر دی ہوئی ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو اس طرح سے ریڈ کر کے آپ انفارمیشن گیٹ کر سکتے ہیں ہم نے یہ انفارمیشن گیٹ کی for FAT twelve bit system کی ڈرائیو کے لیے اور ایک اور ڈرائیو کے لیے جو کہ فیٹ سکسٹین بٹ ڈرائیو تھی اور اس کے اندر جو ویریس ڈفرینسز uh, تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہم نے دیکھا کہ ٹویلو بٹ فیٹ کے اندر ایک کلسٹر کے اندر صرف ایک سیکٹر ہے جبکہ سکسٹین بٹ فیٹ والے سسٹم کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کلسٹر کے اندر ایٹ بلاکس ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایٹ بلاکس ہی ہوں سکسٹین بھی ہو سکتے ہیں تھرٹی ٹو بھی ہو سکتے ہیں اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں تو کلسٹر سائز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فکسڈ نہیں ہے پھر ہم نے کچھ پروگرامز بنائے جو کہ اس کو ایکسس کرتے ہیں ہم نے ایک پروگرام بنایا جو بایوس پیرامیٹر بلاک کو ایکسس کرتا ہے اور اس کو ایکسس کر کے اس کے اندر جتنے بھی کانٹینٹس ہیں ان کو ڈسپلے کر دیتا ہے سملرلی ایک اور پروگرام بنایا جو کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ایکسس کرتا ہے سیم طریقے سے انٹراپٹ کو کال کر کے ایک پوائنٹر یوز کر کے اس پوائنٹر کے اوپر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں وہ کاپی کر کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو ڈسپلے کرتا ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ فائل کنٹرول بلاک کو ڈسکس کریں گے یہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جسٹ تھرٹی ٹو بائٹس کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے لیکن اس کے اندر انفارمیشن جو پڑی ہوئی ہے وہ بہت امپارٹینٹ ہے ایک فائل کو ایکسس کرتے وقت جب آپ فائل کو ایکسیس کر رہے ہیں تو فائل کنٹرول بلاک ایک طرح سے اس فائل کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بن رہا ہے آپ کو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ پتا چل جاتا ہے یا اسٹارٹنگ آئٹم اس کا پتا چل جاتا ہے تو آپ باقی جو فائل ہے اس کے کانٹینٹس جو ہیں ان تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو فائلز مینج کی جاتی ہیں فیٹ بیسڈ سسٹم میں وہ اس طرح سے مینج کی جاتی ہیں کہ ایز ایف بلاکس کی یا کلسٹرز کی ایک لنک لسٹ بن رہی ہے وہ کس طرح سے بن رہی ہے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے اور جو فائل کنٹرول بلاک ہے وہ اس لنک لسٹ کا ہیڈ ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور آپ نے لنک لسٹ کے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ اگر آپ کو اس کا ہیڈ کا پتہ ہے تو آپ پوری لنک لسٹ کے تھرو ٹریورس کر سکتے ہیں تو سیم کیس فائل کا ہے اگر فائل کے اندر نمبر آف کلسٹرز ہیں اگر آپ کو فرسٹ کلسٹر کا پتہ چل جاتا ہے اسٹارٹنگ کلسٹر کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ باقی سارے کلسٹرس کے تھرو بھی ٹریورس کر سکتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی یہ ڈسکس کریں گے کہ تمام کلسٹرز کے تھرو ہم کس طرح سے ٹریورس کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم فیٹ کا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کو یوز کریں گے آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ